ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھے لوگ ہیں ابو بکر عمر ابو عبیدہ بن چراہ اسیب بن حزیر ثابت بن قیس بن شماس معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہم جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچانوے یہ حدیث صحیح ہے